ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى با بعد الام کلام الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل وكل وكل و في النار وقد بالله من الشيطان الرجيم بسم اللّہ الرّحمٰن الرحیم اللّہ اللہ الح القیوم لطل حسنۃ وا نعم لہما فما وات و ما فلع من ذا الذي يشفع عنده بین بإذنه يعلم ما بين وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه علم بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم آیت الکرسی کی تفسیر آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کرنے کا کافی دنوں سے ارادہ تھا کچھ میری غیر حاضریاں اور اس کے بعد عالمی سطح پر اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشیں گستاخانہ حرکات اس لیے ضروری تھا کہ اسلام کی حقانیت کو اسلام کی صداقت اور عالمگیریت کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے اور کچھ باتیں ہو چکی اب ارادہ یہی ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکوں اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی توفیق عطا فرمائی تو آج اکیس جماعتی الاول ہے کوشش کروں گا کہ آنے والے رمضان مبارک سے پہلے پہلے اس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش ہو جائے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف حق ساتھ کہنے اور سننے اور امن پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین اور عظیم ترین کلام اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو مختلف انبیاء پر مختلف کتابوں کی شکل میں نازل فرمایا ہے تورات کی شکل میں زبور کی شکل میں انجیل کی شکل میں صحف کی شکل میں اسی طرح قرآن کریم کی صورت میں ہے ان تمام اللہ تعالیٰ کی کلام میں افضل ترین کتاب قرآن کریم ہے اور قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں افضلیت کے دباؤ سے بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت حاصل ہے لیکن قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں تمام آیات میں افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدنا ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک سوال کیا فرمایا کہ اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم یا ابل منظر ابئی بن کاب کی کنیت ہے اب المنظر نبی علی سات اسلام میں کہ المنظر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ماں کا آزم قرآن کریم جو تیرے سینے میں محفوظ ہے کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ اس میں افضل ترین آیت کون سی یہ الفاظ صحیح مسلم کے ابئی بن کام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ لا الہ الا اللہ القیوم آیت الکشی میں نے پڑھی فرماتے ہیں کہ فضدار فی صدری میرا یہ جواب سن کر نبی علیہ صد اسلام نے محبت اور شفقت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا کہ واللہ ہے لے یہاں نکل علم اے بھائی جو تجھے اللہ تعالیٰ نے علم ادا کیے ہے میں اس علم پر تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوا قرآن کریم کی افضل ترین آیت یہ آیت القرسی ایک دوسری حدیث بھی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے جس میں نبی علیہ السلاط اسلام فرماتے ہیں من کرا آیت القرسی فی دوبر سلاط المکتوب دنیا کا جو شخص ہر فرد نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے گا کان فی ذمت اللہ الاسلاط الخرا تو دوسرے فرض نماز کے آنے سے پہلے پہلے تک وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا اللہ تعالی کی ذمہ داری میں رہے گا اور ایک تیسری حدیث وہ بھی آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے جس میں نبی علیہ سات والسلام کو فرمان ہے من کرا آیت الکرسی ہے فی دوبر کل مکتوب دن کہ جو شخص مکمل اہتمام کر لے کہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد آیت تو پڑھنی ہی پڑھنی پڑنی اس کا اہتمام کر لے تو فرمایا کہ پھر سن لو لم یم نہ ہو من دخول جنت علم پھر اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک رکاوٹ باقی ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک رکاوٹ باقی ہے جب وہ رکاوٹ ہٹ جائے گی فوراً وہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا اس کا وہ رکاوٹ کیا ہے فرمایا کہ وہ موت کا آنا ہے روح قبض ہوگی اور سیدھا جنت چلا جائے گا اس سے بھی معلوم ہوا کہ آیت الکرسی کی بڑی ایک فضیلت ہے بڑی ایک عظمت ہے ایک اور حدیث بھی آیت الکرسی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے اور اکثر آپ ساتھی سنتے رہتے ہیں اور آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے جس کے راوی سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ ہے جن کی رمضان مبارک میں نبی علیہ السلاط اسلام نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ صدقت الفطر کی جو کھجوریں ہیں ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے رات کو تو نگرانی کیا کر کہیں کوئی چور نہ آ جائے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کو میں چوکیداری کر رہا ہوں اچانک میں نے دیکھا کہ چور آ ہی گیا ہے اور آیا اور اس نے کھجوریں جمع کرنا شروع کی بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ چور میری گرفت میں آ گیا میں نے اس کو پکڑ ہی لیا اس چور نے کہا کہ انی محتاج ان عیال ان ولی حاجت ان شدید ان سے کہا میں محتاج ہوں میری ایک لمبی چوڑی فیملی بال بچے دار ہوں ولی حاجت شریر انتہائی سخت ضرورت مند اس لیے آ ہو سیدنا ابو اب حریرا کہتے ہیں کہ فرحم تو ہو فخل تو سبیل ہو اس چور نے ایسی معصومانہ گفتگو کی کہ مجھے اس پر رحمی آ گئی فخلئی تو سبیل ہو میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح کو میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر نہیں کیا کہ رات کیا ہوا اور میں ذکر کرتا لیکن ابھی میں نے بات نہیں چھیڑی تھی کہ نبی علیہ سات السلام نے اس سے سوال کر لیا ما فعل سیر کو لبا رہی آتا یا ابا ہو رہی رہا ابو ہے رات تمہارے چور کا کیا قصہ ہے کچھ چور آ گیا تھا پھر کیا بنا میں نے نبی علیہ ساتو اسلام کو پورا قصہ سنا دیا کہ آیا تھا اور میں اس کو پکڑ لیا تھا اس نے گفتگو ایسی کی کہ تو ہوں فخل تو سبھی رہو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں اس کو چھوڑ دیا نبی علیہ سات و میں اما ان کا سب وسیاحود ہو وہ جو باتیں تو اس سے کہہ کے کی ہے ساری جھوٹی ہے کہ میں محتاج ہوں میری ایک لمبی فیملی ہے میں ضرورت مند تھا سب جھوٹ وسا یہ ہو اور وہ آئے گا دوبارہ آئے گا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا پہلے مجھے شک تھا کہ ہو سکتا ہے یا نہ ہے لیکن جس وقت علیہ السلام ہے کہ وہ ضرور آئے گا اب مجھے یقین ہو گیا کہ دوبارہ آئے گا اب تو میں تاک میں لگ گیا تو ہمیں لگ گیا اور ویسے ہوا وہ آ گیا اور دوبارہ میری گرفت میں آ گیا میں نے کہا کہ اب اب نہیں چھوڑوں گا لارفا ان کا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تجھے صبح کو اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کروں گا اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو بچوں نے تنگ کر دیا مسائل نے گھیر لیا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور میں آ گیا کل میں نے آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا کل تو نے میرے اوپر ترس کیا آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ لا آؤ اب میں نہیں آؤں گا میں اپنی زبان کی پاسداری کروں گا لا آہ اب نہیں آؤں گا سیدنا ابو خرحرا کہتے فرحم تو ہو فخل تو سبھی ہو جب اس نے کہا کہ کل تو وعدہ نہیں تھا آج وعدہ ہے نہیں آؤں گا مجھے رحم آ گیا ترس آ میں میرے چھوڑ دیا صبح کی نماز کے وقت نبی علیہ افتاد حسان مجھے دیکھا میں کہ ماں فالا سیر و کل بار یہ کیا بنا چور کا ٹھہرا گیا جی ہاں پوری بات بتا دی پر میں کہ نہیں اما قد بس یہ جھوٹا ہے اس نے وعدہ کیا ہے لیکن وہ جھوٹا وعدہ کیا آئے گا اور تیسری رات وہ آ گیا میں اس کو پکڑ لیا اور میں کہا اب نہیں چھوڑوں گا ممکن ہی نہیں ہاگا آخر و سدا سے مر تو ہر موڑ پر جھوٹا وعدہ کرتا رہا اب یہ تیسری مرتبہ تو آ گئی ہے اب لرفان کا وسلم میں تجھے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا اس نے کہا دانی چور نے کہا دہ نہیں وہ کلمات ینفا کل بہا اگر تو مجھے آج چھوڑ دے تو میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں ایک دعا بتاتا ہوں اس دعا سے کیا ہوگا ن اللہ بہا اس وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا اللہ تعالیٰ سیدنا ابو وہ کہتے تھا تو بچوں جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا تو میری دلچسپی وہاں چلی گئی اور میں کہا ماں ہننا وہ کیا دعا ہے وہ کلمات کیا ہیں اس نے کہا اضاف آئی الا راشے کا فکرا آئے تر جب تو اپنے بستر پہ جا جب بھی جائے تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کر اس سے کیا ہوگا جب تو پڑھ لے گا فن کا لئی سال علیہ کا بن اللہ حافظ جب تو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے تیرے لیے تیرے مال کے لیے تیری جان کے لیے تیری اولاد کے لیے تیرے گھر کے لیے ایک چوکی دار کا بندوبست فرما دے گا ایک چوکی دار ہوگا وہ تری حفاظت کرے گا کوئی چور نہیں آئے گا میں نے ابو ہرارا کہتا یہ دعا سنی یہ آئے سنی اور میں اس کو چھوڑ دیا صبح ہوئی نبی علی استاد کو نے پوچھا ماں فالا سیر کل بارے سنے رات کا معاملہ میں نے سارا قصہ سنا دیا نبی علیہ کیا سنا فرمایا کہ اما ان نہ ہوا سدا کا چور چوٹی کا جھوٹا تھا لیکن آج بات سچی کر دی ہے تیرے پاس جو چور آیا تھا وہ کسوب تھا چوٹی کا جھوٹا تھا لیکن آج اس تجھے جو بات بتا کے کیا ہے وہ بات سچی ہے اس کے بعد نبی علیہ سات اس میں کہتا ہے من تو خراب ہوں ممرسلا سن اے ابو خیرا یہ تین دن سے جو چور آ رہا تھا یہ تھا کون کس قبیلے کا تھا کس برادری کا تھا کس علاقے کا تھا کوئی معلومات تو نے لی تھا کون میں نے کہا یہ پوچھ نہیں سکا کہ تو آتا کہاں سے کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے میں پوچھ نہیں سکا تمہارا ساتھ شیطان یہ شیتان تھا شیتان تھا لیکن تجھے کہہ کے گیا ہے کہ تو اگر آیت الکرسی پڑھ لے گا صحیح بخاری کے یہ بھی الفاظ ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ کا بندوبست بھی ہو جائے گا ولا بننا کا شیطان حتہ تسبیہ یہ الفاظ بھی صحیح صحیح بخاری بھی ولا بننا کا شیطان ہتھا تسبیہ ابو حیرا یہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جا صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا اس صحیح بخاری کی حدیث سے بھی آیت القرسی کی عظمت اس کا مقام اس کی جلالت اس کی شان اس کی منقبت ہمارے سامنے آ رہی ہے اس طرح کے بہت سارے آثار ہیں جن کو محدثین نے بیان کیے بس امام نسائی اسلم کبرا کے اندر امام حیثمی مٹوا سوایت کے اندر امام منظوری ترغیب کے اندر ایک اور روایت بھی لے کر آئے ہیں جس کے راوی ابئی بن کاب رضی اللہ تعالی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک دن میں نے محسوس کیا کہ میرا سامان کم ہو رہا ہے ایک چور آئے اور اٹھا کے لے جائیں ایک چیز کا کم ہو جانا یہ کوئی شرارت ہے یہ تو کوئی خباست ہے چور آئے اور کچھ لے اور کچھ چھوڑ دے کچھ پیسے اٹھائے اور کچھ پیسے چھوڑ دے کچھ زیورات اٹھا کر لے جائے اور کچھ چھوڑ دے یہ بات سمجھ نہیں آتی چیز میں کمی ہو رہی میں بڑا پریشان ہو گیا اب میں نے سوچا اب مجھے جاگنا چاہیے اور دن رات ایک کر کے توجہ کرنی چاہیے رات ہوئی میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور رات بھر جاگنے کا تہیا کر لیا اچانک سورن کمرہ میں آتا ہے اچانک رات کو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ایستا ایستا آگے بڑھتا آ رہا ہے ہتھی کے میرے سامان کے قریب آ گیا اور میں نے اس پر حملہ کر لیا اس اس کو کو پکڑ پکڑنے کے بعد میں نے پہلا سوال یہ کیا اجنی ان امین سیون پہلے یہ بتا تو کون ہے جن ہے جو انسان ہے ہے کو تھا انسانی شکل میں میں نے کہا جنی اور امین سیون تو جن ہے یا انسان ہے کالبن جن نیون اس نے کہا نہیں میں جن ہوں میں نے کہا آرے نہیں یہ کا جناب کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہوں اگر تو جن ہے اپنے ہاتھ دکھلا جب اس نے اب ابئی بن کار کہتے رضی اللہ عنہ ہو جب اس شخص نے اپنا ہاتھ مجھے دکھلایا اس کا ہاتھ کتے کے پنجے کی طرح تھا اور اس پنجے کے اوپر سارے کے سارے بال تھے میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا معاملات ہے ایسا کیوں کرتے ہو اس نے کہا جس طرح انسانوں میں وہ شریر لوگ ہوتے ہیں جن کا کام لوگوں کو پریشان کرنا ہے ہمیں ضرورتیں نہیں ہیں ہم بھی شریر لوگ ہیں جنات میں ہم پریشان کرتے رہتے ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ان چیزوں کی ہم شریر قسم کے لوگ ہیں ہمارا کام پریشان کرنا ہے شرارتیں کرنا ہے ابئی بن کار رضی اللہ سماتے ہیں میں نے پوچھا میں جیرونا نا تم جو شریر قسم کے جنات ہو شرارتی خبیز قسم کے جنات تمہارا کام لوگوں کو پریشان کرنا ہے لوگوں کا ماحول خراب کرنا ہے تم سے اگر ہم نے بچنا ہو تو کس طرح بچے تم سے اگر محفوظ ہوں جنات سے تو ہم نہیں بچ سکتے ہر شخص کے ساتھ جن ہے ہر گھر میں جن ہے ہر جگہ پر جنات ہے لیکن تم شریر کے کے جنا سے بچنے کا کوئی طریقہ کہاں بتا اسے کہا تکرا آیت کرسی اے بھائی آیت کرسی تم پڑھتے رہتے ہو میں نے کہا جی ہاں پڑھتا رہتا ہوں اسے کہ میں سن لے ادا کراتا ہاں خود وطن اجر تمنا ہتھا تم سیا اگر صبح کو اٹھ کر تو ایک مرتبہ ایمان و یقین کے ساتھ ایتر کسی پڑھ لے گا تو شام تک اس دن ہم جیسے شریف جنات سے تو محفوظ ہو جائے گا وہ ادا کرا تھا ہی نہ تم سی اجر تمنا ہفتہ تم سیا ہفتہ تو اور اگر شام کے وقت تو ایمان و یقین کے ساتھ ایک مرتبہ بعد کسی کو پڑھ لے گا تو صبح تک ہم شریر قسم کے جنات سے تو محفوظ ہو جائے گا ابئی بھائی کار نے رہی اللہ تو فرماتے ہیں اس نے فارمولا بتا دیا میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح کو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے رات کا پورا قصہ سنایا نبی پاد نے مجھے دیکھا ہمارا سدا کل خبیص وہ خبیص ساری سچی بات کہہ کے گیا تھا یہ خبیص بات میں سچی کہی ہے اس طرح کی بہت ساری احادیث ہے میں گھڑی دیکھ رہا ہوں وقت یاد نہیں دے رہا جس سے واضح ہوتا ہے تو آیت کی ایک فضیلت ہے اتفاق سے آج ساری باتیں صرف اس آیت کسی کی فضیلت کے حوالے سے ہو گئی ہے تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعہ سے شروع کریں گے پتہ چلا کہ یہ آیت الکرسی بڑی فضیلت والی ہے اس سوالوں سے امام علامہ راضی کا ایک جملہ آپ بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں فرماتے کہ ان ذکر ول علم یت مزکور معلوم لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے ذکر اور علم جس شخص کے بارے ہو جس ہستی کے بارے ہو جس چیز کے بارے ہو جس چیز کا ذکر ہو رہا ہو یا جس چیز کے متعلق معلومات دی جا رہی ہو وہ چیز جتنا عظیم ہوتی ہے وہ ہستی جتنا عظیم ہوتی ہے وہ ذکر اور اس کے متعلق معلومات والی چیز وہ بھی اتنا عظیم ہوتی اس لیے کہا کہ سنو اشرف المذکورات ہے معلومات ہوا سبھا نہ تعالی لہذا اللہ کی ہستی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے لہذا وہ علم وہ ذکر جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو وہ بھی عظمت اور شان میں ویسے ہی ہے جیسے وہ ہستی ہے جس کی شان بیان ہو رہی ہے آیت القشتی میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہے اس کی تفصیل ان شاء ہم پڑھیں گے اس طرح کی صفات کا بیان اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان اللہ تعالیٰ کی الویت کا بیان کہیں بھی کسی ایک آیت میں نہیں ہے ہاں قرآن کریم میں ہے مختلف صفت مختلف جگہوں پر ہیں لیکن ایک آیت قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ جس آیت کے اندر اس طرح اللہ کی عظمتوں کو اللہ کی صفات کو بیان کیا ہو جس طرح آیت القسی میں ہے جس کی تفسیر آئے گی آپ بھی پابندی کریں گے میں بھی پابندی کروں گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے